جنابی ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا مگر یہ کہ میں نے اسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مذکورہ ابال حدیث کی مانند روایت کیا سننے ابو دعوت حدیث نمبر پانچ